مفضل بن فضالہ نے اقیل سے انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورے ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو زہر کو اس وقت تک مؤخر فرماتے کہ اثر کا وقت ہو جاتا پھر آپ سواری سے اترتے دونوں نمازوں کو جمع کرتے اور اگر آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو زہر پڑھ کر سوار ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پچیس